اسلام کی اصلاحات یہ دنیا تھی جس میں اسلام نے اصلاح کا علم بلند کیا اس نے حقیقت جنگ کو بدل کر بالکل ایک نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وقت تک کی دنیا نہ آشنا تھی اس کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ و قتال فی الاصل ایک معصیت ہے جس سے ہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے لیکن جب دنیا میں اس سے بڑی معصیت یعنی ظلم و تغیان اور فتنہ و فساد پھیل گیا ہو اور سرکش لوگوں نے خلق خدا کے امن اور راحت کو خطرے میں ڈال دیا ہو تو محض دفع مذرت کے لیے جنگ کرنا ضروری اور ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے